السلام علیکم و اللہ اللہ معذرت بہت زیادہ معذرت کل بھی سبق نہیں ہوا آج بھی اب میں آ تو گیا تھا آن لائن آپ کو پتا ہے لیکن بس پتہ نہیں کیا ہوا ایک دم ہی نیٹ ایک دم بند ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوبارہ چل ہی نہیں رہا تھا لیپ ٹاپ کو بند کیا دوبارہ آن کیا تو بس یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کوئی بہتری ہوتی ہے دیکھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات دیکھیے ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو دو عورتیں چھوڑنے والی دو عورتیں چھوڑنے والی تارا کا یت رکو سے ہوتا ہے نا چھوڑنا دو عورتیں چھوڑنے والی تارے کا تن تارے کا تان تارے کا تارکان تارکن تارکان تارکون تارکتن تارکتان ٹھیک ہے جی تار تارکان نہیں تارکتان دو عورتیں چھوڑنے والی سب پرہیز کرنے والی اجتنابا تنابا یج تانیبو سے اجتنابا تنابا یج تانیبو سے اس میں فائل کیا بنے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھ تنیبن مجھ تنیبن مجھ تنی مجھ تنی مجھ تنیبونا مجتنی بتن مجتنی بتانے مجتنی باتن مجتنی باتن مجتنی باتن جو ہے یہ وہ بنے گا مجتنی باتن یہ بنے گا سب عورتیں پرہیز کرنے والی دو مد لکھنے والے کتب یکتبو کتب یکتبو سے کاتبن اس میں فائل کیا بنے گا کاتبن تو کاتبن کاتبان دو مرد لکھنے والے کاتبان دو مرد پلے آگے چلیے کاتبان سب مت روکنے والے منع آ یمنا سے منع آ یم کا مطلب ہوتا ہے منع آ یم منع کرنا روکنا تو سب مرد روکنے والے ان سے کچھ بنے گا ماں نے ان سے کچھ بنے گا ماں نے بنے گا مان مانے مان اونا ٹھیک ہے جی مان اون مان آنے مان اونا اچھا جی بھائی یم منا یم نو سے مان آتا ہے اس میں فائل اس میں فائل کیا ہے نا دو سب مت روکنے والے ایک اور سننے والی سمے یس مو سے سمے یس مو سے بس یہ انشاءاللہ سبق میرا انشاءاللہ پونے نو تک ہو جائے گا ایک منٹ ذرا ایک منٹ سامیاتن سامنے سامیاتن سامیاتانے دو اچھا جی اب آگے جی ایک عورت سننے والی سامیات ایک عورت <coughs> سننے والی سامیات دو عورتیں پرہیز کرنے سے مستانی ان سے کیا بنے گا دو عورتیں پرہیز کرنے والی ہاں جی مجھ تانی بن مجھ نے مستانی بنا مجھ تن بتن مجھ تنی بتانے مجھتا بتانے جی، مجھ تنی بتانے بتانے دو مرد سننے والے سام ان سے سام سے دو مرد سننے والے سام یون سام دو مرد سننے والے سام سب عورتیں روکنے والی منع یمن سے روکنا تو سب عورتیں مان ان مان آنے مان اون مان اتن مان اتانے مان آتن مان آتن سب عورتیں روکنے والی مان مانیاتن مانیات مانیاتن ٹھیک ہے نا مانیات یہ الحمد ہمارا مکمل ہو گیا اچھا کل کے لیے بھی آپ سن لیجئے میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا سبق کے حوالے سے کیونکہ کل میں انشاءاللہ اسلام آباد چلا جاؤں گا تو اسلام آباد جانا ہے میں نے تو میں انشاءاللہ پھر کوشش تو کروں گا ان اسی ٹائم پہ سبق ہمارا ہوگا آٹھ بج کے پانچ منٹ تک یا اس طرح آٹھ پانچ تک سبق شروع ہوگا ہمارا آٹھ پانچ تک انشاءاللہ کل انشاءاللہ چھ یہ بھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھ سیگے آپ کر رہے ہیں یہ تو بچوں والی گردان ہے اس میں فائل کی فائل فائلان فائل اتانے فائل فائلات یہ تو بچوں والی گردان ہے اس میں فائل کی گردان یہ نہیں ہے اس میں فائل کی گردان اب مجھے سنیے جو ہے آپ گردان کریں گے ان زاربان زاربونا زاربتن زم زاربان زاربون زربتن زرابن زربن زربن زربن زربا زربان زرابن ازرابن زروبن زاربتن زاربتن زارباتن زوارب زورن زوریبتن یہ گردان ہے جی اس میں فائل کی گردان یہ گردان ہے دوبارہ سنیے زاربن زاربان زاربون زربتن زرابن زربن زربن زربن زربا زربان زرابن ازرابن زروبن زاربتن زاربتن زارباتن زوارب زورن زوری اس کی وجہ یہی ہے کہ جی مجھے یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہوگا بھی تو انشاءاللہ شاء پڑھ لیں گے ہاں یہ ہے کہ مطالعہ نہ کیا ہوا تو بعض دفعہ عبارت پڑھنے میں رکاوٹ آتی ہے عبارت اگر مطالعہ نہیں کیا ہوا لیکن اگر مطالعہ کیا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کچھ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا مثلا سیگے کے حوالے سے قرآن مجید کے سیگے آ جاتے ہیں حدیث کے حوالے سے بات کا پتا ہوتا ہے بھی اس میں تعلیم کیسے ہوگی اس کو کیا کیسے جائے گا السلام علیکم و اللہ وائس اوکے جی سبق ہمارا روزانہ ہوتا ہے سبق ہمارا روزانہ ہوتا ہے سارے ساتھی آیا کریں اس کے اندر جتنے بھی ہو سکتا ہے سرف ناف کے حوالے سے ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ سارے سرف ناف کے ساتھ آپ کو ایک مناسبت ہو جائے سرف ناف کے ساتھ آپ لوگوں کی مناسبت ہو جائے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بڑا فائدہ ہوگا آج انشاءاللہ شاء کا سبق نہیں ہوگا ناف کا سبق انشاءاللہ ہمارا کل ہی ہوگا سرف اور ناف کے حوالے سے پریشان ہوتے رہیں گے اگر مناسبت نہیں ہے سپنا آپ کے ساتھ لیکن اگر آپ کو مناسبت ہے سپنا آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ شاء آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے کبھی پریشان نہیں ہوں گے یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے ٹھیک ہے یہ لفظ بھی اصل میں تجربہ ہے تجربہ جربو تجربہ تن ٹھیک ہے تجربہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا ضروری ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوں گی آپ یوں سمجھیں کہ اجرا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ یہ چیزیں آپ نے پہلے ایک وہ کر لینی ہے سرف نحاف کے اندر جس طریقے سے پچھلے سال کی میری ریکارڈنگز بھی پڑی ہوئی ہیں ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہیں کے